وآله وصحابه وبارك وسلم أما بعد بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل پیمنگ ضلال مبين

اور خدا کے حکم سے چلنے والی اللہ کی بندگی اتنی تیسری چیز ہے اور ابدیت اتنا تیسرا مقام ہے کہ کسی کہنے والے نے تو ابدیت کی مفتی آ کر جہاں تک کہہ دیا متانے بندگی دے کر ملوم مکانے بندے بندگی دے کر تانا سانا تبا بندگی مجھے مولانا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

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي المدثر الكريم وآله وصحابه الكرام إنك حميد مجيد يرزقك عیز دوست کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو ایک انتہائی ان کے عالم مقصد کے لیے قائم کرنا یہ کائنات آتے ہی نہیں بنا دی گئی کہ اللہ کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا کوئی مطالعہ نہیں تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس دنیا کو یہی پیدا کر دیا گیا ہے جبکہ اللہ خزارت تعالیٰ نے اس عالم کی پیدائش کو ایک انتہائی اونچے اور اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور وہ اعلیٰ مقصد کیا تھا کہ خدا ان کے تجویز اپنی بات عالی کو اپنی ایک خاص مخلوق کو خاص طور پر پہچانا چاہتے تھے اور جو چاہتے تھے کہ ایک ایسی مخلوق پیدا ہو جو خدا کی بات کی پوری معلومت رکھنے والی ہو خدا کی پہچاننے والی ہو خدا کے آسان کی پابند ہو خدا کی گندگی کرنے والی ہو اور خدا کے حکم پر چلنے والی ہو اللہ کی گندگی اتنی اونچی چیز ہے اور ابدیت اتنا اونچا مقام ہے کہ کسی کہنے والے نے تو ابدیت کی مستی میں آ کر یہاں تک کہہ دیا مقام بندگی دے کر ملوم انہیں مقام بندگی دے کر ملوم خدا بندگی گندگی مجھے اللہ سبارتعال ایک انسان کی گندگی حقیقت کے لحاظ سے کسی دوسری چیز میں جو گندگی کا لطف ہے اور گندگی کا جو ذائقہ ہے جو ذائقہ ہے اور جو گندگی کا کمال ہے جو کسی دوسری چیز میں حاصل نہیں ہوتا کسی انسان کو گندگی میں لطف رکھتا دوستوں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے یہ سب سے پیارے محبوب کہ سب سے اونچی مخلوق میں سب سے اونچے اور اکبر اور اعلیٰ جن جیسا کو پیدا نہیں کیا گیا اور حکومت میں چاہا کہ ان جیسا کو دوسرا پیدا کیا جائے میری مراد اپنے آپ لمبیا حضرت محمد کی کپاس کی باتیں گئی آپ کی باتیں عالی جس طوفان کا ٹائز ہے اور جن درجات کی حامل ہے اور جس مقام آپ ہیں سب کی بات ہے کہ دوسرا اس مقام کو کیا جانے کیا پہچانے اور ہمارے ایک بزرگ تھے کہ یہ ایک مشیت حصہ ہے کہ ولی یا ولی مل سنا اگر یہ بات ہے تو ولی سے گڑی پہچانتا ہے یہ بات بھی ضروری ہے کہ نبی را نبی مل سنا پر نبی سے نبی پہچانے گا اور پھر خاتم الانبیاء سے کون پہچانے گا اور کوئی جس سے خاتم الانبیاء نہیں ہو سکتا تو خاتم کی تنا ہفتے ہی پہچان کے لیے اور ان سے جاننے کے لیے تیرا پتا سے کوئی بھی پاک ایسی کی طرح سب ہمارے سب کو نہیں جان سکتا اس لیے ہمارے دیش نے فرمایا کہ وہ خاتم لمبیارا خدا نار جب یہ پاک کرتے کہ اپنے مقام کو اور آپ کے آپ کے اپنی درجے کو اگر کوئی جانتا ہے تو ان کو دوست کتاب پہ آج جانتی ہے کہ کن تمالات کے حامل تھے کیا خوبیاں تھیں اور کیا کچھ آپ نہیں قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیے تو آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تاریخ قرآن میں کی ہے اور جن دکھوں سے کی ہے اور جن سورتوں سے کی ہے جس سے کسی ندی کی تعریف بے تک تمام ندی جو ہیں اپنے درجے میں انتہائی ہوتے ہیں فرق کامل ہے کوئی ندی ایسا نہیں جو تو کامل ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاملین میں اپمن ہے اینٹوں میں اونٹے ہیں جڑوں میں بڑے ہیں تو آپ کی جو تاریخ کی نوعیت ہے وہ کسی کی دوسری کی تاریخ کی وہ نوعیت نہیں ہے بہرحال میرے پرکش کرنے کا مدعا یہ تھا میں بندے کی کر بات کر رہا تھا کہ ایسی اونچی دا جس کا مقام بطور مولانا کے داد خدا بزرگ تین کس کا مستقل خدا کے ساتھ سب سے اونچا مقام جو ہے ہمارے یہاں سب سے بلندی ہے ان مقامات پر دن مقامات پر سید دعا حضرت نبی صفا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی انتہائی اونچے بارش کو دکھائی دیتی ہے وہاں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے ایسی کوئی بات نہیں کہتے کہ جو کسی اور لفظ سے آپ کو پکارا گیا ہے ان کے مقامات پر جہاں نبی پاک لفظوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں اب بھی کہہ کے پکارا جاتا ہے دیکھیے مہاراج کا مہاراج کی بات ہے اور ناراض میں نبی اطاف کی سیوا جو پھر سے لے جائے جاتے ہیں اور مکہ مطمئنہ سے طالب اللہ کی مسجد سے جب آپ کو لے جایا جاتا ہے مسجد اقسا تک المقدس تک تو وہاں اب ناراض کی ابتدا ہے اور ناراض آپ جانتے ہیں کہ انتہائی ان کا مقام ہے یہ ایک ایسی شہر ہے اور یہ ایسا ایسا ایک درجہ ہے کہ جو کسی دوسرے کو تیس سے نہیں کیا گیا اب جب یہ وقت ہے تو جاہریت تو یہ تھا کہ آپ کو مستفا کہہ کر پکارا جاتا آپ کو مستدا کہہ کر پکارا جاتا لیکن قرآن نے وہاں جو لفظ استعمال کیے تو کے ہیں نہ مستفا کے ہیں کہ وہاں جو لفظ استعمال کیے گئے وہ لفظ یہ تھے کہ الدین اصوال اب ہندوزمستقل المسجد الحرام مستقبل المسجد الفت یہ عبارت میں ہوگا سات ہے اپنے ساتھ بندے اپنے ساتھ بندے یعنی دینے مصطفیٰ صلی ہو علیہ وسلم کو مسجد کے سے لے کر نہیں یعنی مسجد بعد نہیں کر سکتا اور یہاں اتائی معراج ہے وہاں بھی اب کہا گیا اور ان اوپر جاتے ہیں آسمانوں پر اور پہنچتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں جہاں کے کے بھی سب جلتے ہیں وہاں کا خطرہ ہوگا کہ ایک مقام پر ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ وہاں فکرا ایک مقام ہے اور حدیث میں آتا ہے کی روایت ہے کہ فکرا ایک اللہ کے میں ہے کہ کیا حقیقت اٹھتی ہے لیکن جہاں تک کہ روایات کا تعلق ہے وہ ایک دوری ہے جہاں سے کی انتہا ہوتی ہے جہاں اس مقام تک پہنچتے ہیں فکرا تک تو فکرا کے آگے یعنی جبریل امین جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کے آگے نہیں جا سکتا اس کے آگے میں نہیں جا سکتا میری پرواز نہیں جبری ملاوسہ ہے اور ملاوسہ میں سب سے اونچے ہیں ان کے متبدل تب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ آگے جا سکتے ہیں میرا مقام نہیں کہ میں آگے جاؤں یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تو اب ہر چیز وہ پرواز ہے جو کہ جبریل امین کی کی پرواز ہے اس مقام کو جانے اور اس چیز کو سمجھیے کہ جبریل امین جو ہیں وہ سمجھ ملاوتہ ہیں غیر فرشتے میں سب سے اونچے ہیں تو خدا تو ان سے ہائی مقرر فرشتے خریدتے ہیں اتنے اونچے ہیں تو خود خدا ان کی تعریف کرتا ہے لیکن اتنا اونچا فرشتہ بھی ایک انسان پر آپ کے کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ پر کرم کرو گے تو جسے پر کرن اگر تھوڑا سا میں ایک بار کے برابر بھی آگے جائیں تو سر کے دا جو ہیں جلا کے تک دل میں آگے نہیں جا سکتے اس کے آگے خود مدیل سے آپ جاتے ہیں اور ایک سواری آتی ہے جس کا نام وقت ہے آپ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہنچتے ہیں جس کے متعلق عام طور پر بھی مشہور ہے تازہ حسین کا مقام یعنی وہاں پہنچے جس مقام پر کوئی نہیں جا سکا اور اس مقام پر پہنچنے پر بھی اور کتاب یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے سلام کو یہ کہا اور دیت کے جس وہاں بھی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے او او ہا ہا رہا ہم نے اپنے بندے اپنے خاص بندے سید مندیا حضرت محمد یا سمپر یہ وہی جو ہم نے کرنی نے اب ماں اے ہے کیا کہا کس طور پر کہا اور کیوں پر کہا اور کیا کیا تولا یہ خدا جانے اس کا نبی جانے کوئی تیزی نہیں جانے اب یہ ماں جو ہے اس ماں کے اندر اس ماں کا اتنا بڑا ہے کہ سب کچھ اتنا آتا ہے جیسے خدا نے کہا جیسے خدا نے بتایا کہ محمد جانے گا ان کا خدا جانے لیکن میرا سے کرنے کا مدعا یہ تھا کہ کس وقت اس مقام پر پہنچے پہنچتے ہیں یہ تو انتہائی امریکہ کام ہے جہاں کے تجلیات رب وقت اور جناب عقیدے کے مطابق جہاں سے خدا کو ان کی ذات عالم کا دیدار ہوا اور اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا اس مقام پر یہ نہیں کہا کہ فلاں یا فلاں بلکہ وہاں کا لفظ ادا کیا ہے اور اب بھی کیا نماز میں دیکھتی نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا وہ اشہد امن محمد اب دہی ہی رسول میں اب کے پہلے لائے رسالت کے بعد دینا اب اتنا اونچا مقام ہے کہ اب کے بغیر بندے پر مارے حق حقیقی بھی نہیں خدا کی پہچان کے گندگی بندگی ضروری ہے اور جب تک گندگی ہوگی خدائی نہیں ہوگی جھکو گے تو اٹھائے جاؤ گے اور اپنے اندر اگر غریب کی شان سے پیدا کرے گے اپنے اندر اس سفا کی شان سے پیدا کرے گے اپنے کو کچھ سمجھو گے تو مٹائے جائے گے گرائے جائے گے تو جتنا چھٹے اٹھائے جاؤ گے ابھی کیا آتا ہے متفادہ اللہ رفا اللہ یہ اللہ کے دل جھکتا ہے اللہ سے اٹھا دیتا ہے لیکن سجدہ ہے سجدہ ہے اس طریقے میں انسان کی جو ہے جو انسان کی سب سے اونچی چیز ہے جو کوئی جا کر زمین پر لگتی ہے اور انسان اپنے آپ کو انتہائی نیچے ڈال دیتا ہے اب انسان پر انتہائی نیچے چلا جانا جو ہے حدیث میں آتا ہے انسان خدا کے قریب سب سے زیادہ قریب اس دنیا میں ہوتا ہے تو کی حالت میں ہوتا ہے یعنی تم جھکو گے تو ان کے کیے جاؤ گے اور بند بھی کیا ہے اپنے آپ کو نکال دیں اب چاہتے ہی اسے اب چاہتے ہی اسے ابھی عمارت کا لگتا ہے کہ وہ راستہ ایسا راستہ کیونکہ ایسا کچا راستہ ہو کہ کشتی مٹی پائیں کے نیچے روندی جا جا کر دل صرف ترنے کی طرح داری ہو چکی ہے ایسے راستے کے دماغ کہتے ہیں اور گندا وہ جو کہ اپنی اپنی چاہتوں کو اپنی خواہشات نقص کو اس طور پہ نکال چکا ہے کہ اس کی کوئی بھی حقیقت بات نہ رہے جو لکھ گیا گندہ بن گیا اور جس یوں کہا کہ میں کچھ ہوں وہ حقیقت میں نہ تو اس میں گندگی آئی نہ خدا تمہارے حق آئی نہ اس کا خدا کو پہچانا نہ اپنے آپ کو پہچانا بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ انسان کے لیے انسان کا سب سب سے بڑا کمال جو ہے وہ گندگی ہے اور اللہ تبارک مطالعہ نے اس پوری کی پوری کائنات کو کس لیے پیدا کیا آپ یہ تو جانتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا بات بنا خلق ہو جاتا تھا ہم نے نہیں پیدا کیا دنوں کو انسانوں کو سوائے اس سے کہ اللہ کی بندگی کریں یعنی انسان پیدا کیے گئے جنات پیدا کیے گئے اس لیے پیدا کیے گئے کہ خدا کی بندگی کریں اور یہ کائنات کی پیدا کی گئی کائنات اپنے لیے پیدا نہیں کی گئی کائنات اس لیے پیدا کی گئی تو یہاں بندے ہونے والے تھے آپ نے وہ تو نہیں ہوگی اتنا آتا ہے لولا علما خلق الاخلاق اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی کو پیدا کرنا اللہ کا نہ ہوتا تو اللہ صبر مطالعہ زمین آسمان کے خاتون کو پیدا نہ کرنا پیدا نہ کرنا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے اس پورے کے پورے خاتون کو کیوں قائم کیا گیا اس عالم کو کیوں بنایا گیا بات وہی دیکھو اللہ تبارے کے مقام پر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس موت و حیات نظام کو اس لیے پیدا کیا خلق الموت والحیات حیات لوگ لیگر سید کو مسا ہم نے موت و حیات کے پورے کے پورے نشان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں نے اچھا عمل کون کرنے والا ہے بھلائی کی وہاں پر کون آنے والا ہے اچھائیوں سے کون اختیار کرنے والا ہے برائیوں سے کون بچنے والا ہے ٹھیک راہ پر کون چلتا ہے اور برائی کے خود سے کون نکل جاتا ہے پر اسے گھاٹی کرا دیتے ہوئے کہا کہ وہ گھاٹی گھاٹی میں سے انسان نکل کر کامیابی کی راہ پر آتا ہے وہ کون سی کھاتی ہے وہ وہی کھاتی ہے تو انسان نوٹی کی سیرتوں کو اختیار کرتا ہے اور برائی کی راہ سے بچتا ہے بہرحال میرے نے کا مدعا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الداد ہیں بندوں میں خدا کی بندگی کرنے والوں میں خدا کے چاہنے والوں نے خدا کی مارے سب کے رکھنے والوں نے خدا کے پہچاننے والوں نے خدا کے آگے جھکنے والوں نے اور خدا کے آسام کو رائج کرنے والوں سے سب کے سب بیٹھتے ہیں جو یہ لمبیا حضرت محمد آج کل خدا نمبر کی ساتھ فری ہے اور اس طور پر فری ہے کہ کسی دوسری بات کو کہیں کھلی ہے آپ نے خدا کی جو گندگی کی ہے کہ کسی دوسری بات نے خدا کی آپ کی گندگی نہیں کی اس گندگی کرنے کی بنا پر اس خدا سے پہچاننے کی بنا پر اللہ کے تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو مقصد قرار دیا اس عالم کی پیدائش کا کہ آپ جو پھر سب سے زیادہ خدا کو پہچاننے والے اور سب سے زیادہ خدا سے جاننے والے خود فرمایا انا انا تم سب سے زیادہ خدا سے جاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں خدا کی سب سے زیادہ پہچان کے رکھنے والے خدا کی سب سے زیادہ چاہتوں کے رکھنے والے خدا کی سب سے زیادہ محبتوں کے رکھنے والے خدا سے آگے سب سے زیادہ جھکنے والے محمد صلی اللہ وسلم نے جو خدا ہمارے سب کا حق ادا کیا ہے کوئی دوسرا خدا خدا کو نہیں پہچان سکا جیسا کہ آج سب خدا مکانت ہے آپ کو اگر ہمارے سب کا کسی نے حق ادا کیا اور کوئی مخلوق خدا کو درجے میں جان سکی جیسے کہ خدا کے جاننے کا حق تھا تو وہ ایک ہمارے آتا صحیح لمبیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے جس نے سب سے زیادہ جانا ذات ہر نبی اپنے اپنے مقام تک جانتا رہا اور سید لمبیا حضرت محمد صلی اللہ نے اپنے مقام تک خدا مند کی ذات عالی کو پہچانا ہر نبی کا ایک دان قانون ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دان ان قانون کے ایک قانون جو ہے سب سے زیادہ آسمت بہرحال یہ کر رہا تھا کہ اللہ قبر تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا فرمایا اس دنیا کو پیدا فرمایا زندگی کے لیے عبادت کے لیے خدا سے عادت سیکھنے کے لیے اور خدا کے آسان کی پابندی کرنے کے لیے تو دوستو اب جب یہ پورا کا پورا خاکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قائم فرمایا کہ لوگ خدا سے بندے بن کر زندگی گزاریں خدا کے حکومت کر چلنے والے بن کر زندگی گزاریں خدا کی رحمت اختیار تیار کرنے والے بن کر زندگی گزاریں تو دوستوں اب آپ کو معلوم اس کی اس بات ہو گئی رہے گی کہ یہ پورا کا پورا عالم جو ہے یہ ہمارے لیے ہے ہم اس عالم کے غلط ہی غلطی وقت آتا ہے تو پر انسان جو وقت لگتی ہے کہ وہ دنیا کو مضبوط سمجھتا ہے تو خود اور خود اس کا پارتب بن جاتا ہے خود اس کا چڑھنے والا بن جاتا ہے خود طالب بن جاتا ہے دنیا کو مطلوب بنا لیتا ہے خود بن جاتا ہے دنیا کو محبوب بنا لیتا ہے خود دنیا کو سہیتا بنا لیتا ہے تو خود اس کا چاہنے والا بن جاتا ہے دنیا اس کے لیے ہے یہ دنیا کے لیے جہاں لیے جہاں ہے کے لیے مضمون کے لیے ڈاکٹر وایا گیا ان میں دنیا خلق اپنے تم کیا تم تم لے ل یہ دنیا جو ہے یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی تو تم جو ہے آخرت کے لیے پیدا کیے گئے اور ہم نے کیا کہا کہ ہم تو دنیا سے ہماری پوری کی پوری محنت ہماری پوری کی پوری طاقت اور ہماری پوری کی پوری اسٹیٹا کس چیز سے کس چیز سے ہوتی ہے کہ ہم دنیا والے ہیں دنیا سے مزید ہوتا جو مضبوط ہوتا تو جب انسان کی کوئی چیز مزید بن جاتی ہے تو انسان کو کرتا طالب مطلوب نہیں بنا سکتا اور مطلوب جو ہے وہ طالب نہیں ہوا سکتا آج ہم نے دنیا کو اپنا مقصود مطلوب بنا لیا ہمارے دنیا کو ہمارا خادم بنایا تھا یہ دنیا ہمارے خادم کی حقیقت سے بنائی گئی تھی یہ اس لیے نہیں تھی کہ ہم اس پر قربان ہوتے یہ دنیا ہم پر قربان ہونے کے لیے جب یہ ڈاکٹر میں فریق نے فرمایا اللہ رب اللہ کےولا دنیا اکبر ہم لینا مبلغ ام لینا تلا غائ رکھ رکھنا اے اللہ اس دنیا کو ہمارا ہمارے کا انتہا دے یعنی ہماری ہم سے اپنا مطلب اور اپنا انتہائی مقصد دنیا کے نظر ڈالنے ہماری چاہتوں کا مقصد دنیا میں بن جائے ہم صرف دنیا والے ہو کر نہ رہ جائیں دوستو دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پورے کے پورے نظام سے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں تو یہ چیز آپ کو پھر سے ظاہر ہو جائے گی کہ یہ پوری کی پوری زمین اور آسمان اور تو ہر سے درست کرتی ہے یہ آپ کے لیے سکتی ہے تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ تک آرگی جب سر دکھتا ہے گا بردار سب کے واسطے فرمان گرم

کیا اپنے وقت سے نکلے گا بارشوں کو بھاری زمین سے چھوٹی نکلیں گی اللہ تعالیٰ کے کے انسان کو جماتے رہیں گے اور یہ نظام دونوں کے چلتا چلا جائے گا یہ انصاف کی بات نہیں اچھا ان کے تبدیل کو تیرہ نظام کے دورے کے چلا رہے ہیں اور تو اپنے بات کو لحاظ پر تیری جسے اللہ نے تیرا خادم بنا دیا ہے تو اپنے خادم کا خادم بن کر اپنے خادم کو مخصوص بنا لے یہ ایسی بات ہوگی جو بارش کے آگے انسان میرا بانس ہے میرے تو بھائی کے آگے بانی سب کی بات اسی وقت پر انسان آ جائے کہ اگلی بات کو پیچھے کر دے کسی بات کو آگے کر دے اور انسان بالکل اس وقت پر آ جائے کہ کسی مقام پر قیادت کے مقام پر ہے قیادت کے مقام پر ہے اپنے قیادت اور قیادت کے مقام کو توڑ کر غلامی اور نچلے کتنے نیچے مقام پر جائے کہ خادم پر یہ خادم بن کر زندگی کو گزارنے سکیں جائے ایک تو میرے مل کے وسلم نے ایک مقام پر وشیا فرمایا کہ انسان جب دنیا کو مقصد پر دان دیتا ہے اور دنیا کا تعلق جاتا ہے اور دنیا کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے یہ دنیا کی میں رہتا ہے دنیا کو پورا حاصل نہیں کر پاتا کہ لوگ آتی ہے اس کا ختم کر دیتی ہے اور جو کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے اور آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے دنیا یہ چاہتا نہیں لیکن دنیا غریب ہو کر اس کے پر آ کر گرا کرتی ہے میں اکثر ایک مثال دیا کروں کہ دوستو دیکھو ہم جب راستے پر چلتے ہیں پر روزار ہوتا ہے درد ہوتی ہے انسان کے راہ تک چلتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جو لوگ کھاتے پیتے گرافی میں صفائی سے باقی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ان کے جیتوں کو ان کے بھی گرد پر خوب صاف کر کے نکھار کے لے جاتے ہیں جیتوں پر لیکن کل کرنی چلے ہوتے ہیں کہ وہ گرداری ہو جاتے جوتے سے گز پر جاتی ہے چاہے یا نہ چاہے تک جاتی ہے اسی طور سے دوستو جس وقت انسان خدا کا تعلق دن کر آخرت کا تعلق دن کر چلتا ہے تو دنیا ضرور ہو کر اس کے قدموں پر جتتی ہے اور جب یہ دنیا کا تعلق دن جاتا ہے تو دنیا زمین کر کے وہ کہتے ہیں کہ جب نچلی چیز کو اچنا کس میں چیز کو تو نینا چیز کو بجیا دے دیا جائے تو وہ ایسی ہو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا مزاج مداخ جایا کرتا ہے تو جب ہم دنیا کو اونچی چیز کردار دیتے ہیں تو دنیا ہمیں اپنے لیے دلیل کر دیتی ہے سب تک دیتی ہے ہم دنیا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں لیکن جس طرح سے ہم دنیا سے چاہتے ہیں اتنی دنیا ہمیں نہیں آج آپ ان سے طریقے لوگوں کو دیکھ لیجیے دنیا کے لحاظ سے اور چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو دیکھ لیجیے جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا حقیقت کے لحاظ سے اس نے اب اس دنیا ہی میں رہتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایک جہنم کو گھر پا لیا دنیا کی چاہتے جہنم اس کے دل کے اندر دھڑکتی رہتی ہے یہ چاہتا ہے کہ فلاں چاہت پوری ہو جائے فلاں چاہت پوری ہو جائے لیکن آخر ہوتا یہی ہے ہزاروں ساحد آتی کہ ہر چاہد کے دم نکلے بہت نکلے میرے دل کے پھر کم نکلے ہزاروں چاہتے ہوتی ہیں ایک بات پوری نہیں ہوتی دوسری بات لگ جاتا ہے چاہت ہوتی ہے تو تیسری پر لگ جاتا ہے وہ ہمارے یہاں کا چند حسط محمد مستقع چند وسلم کا ہے انسان کے لیے اگر سونے کی ایک گھاٹی اور ایک بادی ہو جائے یا ایک چلتا ہوا درجہ ہو جائے تو یہ دوسری گھاٹی کو چاہے گا تو دوسری ہو جائے تو تیسری کو چاہے گا انسان کی ہر تو یا تو قبر کی مٹی گھٹ سکتی ہے یا تناس بھٹ سکتی ہے انسان کے اندر جب ایمان نہیں ہوتا انسان کے اندر جب دنیا میں خوب جم کے چلی آتی ہے تو انسان پوری دنیا سے لے کر انسان کے کا کرنے والا نہیں بنتا تو میں یہ کر رہا تھا کہ دوستو اس پورے کارخانے قدرت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہیں اس کے لیے نہیں پیدا کیا یہ تمہارا خادم ہے تم اس کے مخدوم ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کو تمہارا مقصد جب دانا اور تمہارا جب دانا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تم خدا کے بندے بن کر خدا کے طالب بن کر خدا کے چاہنے والے بن کر اور خدا کی رضا کے گار بن کر خدا کے حکم کے لیے اپنی جانوں کو لگاؤ اپنے مالوں کو لگاؤ اپنی قیمتوں کو تھک کرو تمہاری زندگی کا مقصد یہ دنیا نہ ہو تمہاری زندگی کا مقصد ایک رضائے حق ہو خدا کو راضی کرنا تمہاری زندگی ہو اور موت کے بعد کی زندگی کا سنوارنا تمہارا مقصود ہو تم اس دنیا میں رہو تم دنیا سے دل کر نہ رہو پھر تو جیسا ہمارے حضرت محمد حرکت نے ساتھ کروایا تو جیسے چلتا مسافر ہوتا ہے مسافر جو ہوتا ہے وہ جس جگہ پر چلتا ہے سفر کی حالت میں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن اس اسے ہے وہ گزر سمجھتا ہے وہ گزر سے اپنا مقام نہیں کرا دیتا آپ میں سے اکثر لوگ اس بستی میں آ کر رہ رہے ہوں گے اور ملازم کی حقیقت میں رہتے ہوں گے اب ملازم کی حقیقت اچھے اچھے بنگلوں میں رہ رہے ہیں تو بڑے اچھے اچھے آلستان مکانات میں رہ رہے ہیں کیا انہوں نے اسے اپنے مکان قرار آپ دے لیا جاتے اپنے گھر کو سمجھتے ہیں جس گاؤں سے وہ رہنے والے ہیں یا جس بستی کے رہنے والے ہیں یا تو دل ان کا وہاں لگتا ہے کیا اس بستی میں لگتا ہے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں ہنستے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن کسی کسی نے بھی اپنا گھر سے گھر کرا نہیں کیا یہ اتنا گھر ہے جہاں کچھ دن گزارے گے اور آگے بچے کے چلے جائے گا دنیا کا حال ہے یہ دن کی بچی ہے جہاں تین دن کی بات میں ہے اور کچھ دن کتاب کر کے آگے چلا جانا ہے اور خدا کے بیچ میں یہ دنیا میں تمہیں جو بھیجا ایک بہت انتہائی اعلیٰ مقصد کے لیے بھیجا تمہیں دیکھو اگر تم بازار میں آپ کسی بچے کا غالب اور سخت کرپا دے اور رکا دے کر کہے کہ بیٹا جاؤ بازار اور سونا سونا لے آؤ اور سونا سونا لے آؤ اور بیٹے کو بھول دیں کے بھائی کمار کے پاس جاؤ سونا سونا لے آؤ تو یہ بچہ جائے اور بازار میں جا کر کسی کو دل کی چیز پسند آ جائے چوریوں پسند آ جائے کچھ اور کھانے پینے کی چیز پسند آ جائے تو وہ روپئے جو ہے وہاں جا کر سب کر آئے تو داستان اگر داستہ اس کا خود ختم کچھ نہیں ہو سکتا اسی طور پر اس دنیا کے بازار میں اللہ تبار مطالعہ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے تو جیسے کہ مالیت لے کر تم سب بازار میں خرید کے لیے جاتا ہے اسی طور پر دنیا کے بازار میں خدا ان کے تمہارے اندر ایک رکھ کر تمہیں بھیجا ہے تو وہ ایسی استعداد ہے کہ فقیر چاہے تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتا ہے شاہ چاہے تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتا ہے دولت والا چاہے تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتا ہے فقیر چاہے تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے ہر شخص کے اندر اللہ تبار کے تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے ایک قیمت رکھتی ہے ایک استعداد رکھتی ہے تو وہ استعداد کی جیتتی ہے چلو انسان تو ہی رکھتے اس استعداد کو استعمال کر لے تو اس استعداد کو استعمال تک رہی کو حاصل کر سکتا ہے اللہ نے دنیا کے بازار میں تمہیں اس خاص مٹی کو خریدنے کے لیے نہیں بھیجا اس دنیا کے خاتوں کو خریدنے کے لیے نہیں بھیجا تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہو اور ایک مایا دے کر بھیجے گئے ہو یہ تمہارے دل کی مایا یہ تمہارے اوزا جبارے کی مایا یہ جو دیکھتی ہے تمہیں دی گئی تمہارا دل اور تمہارا جسم یہ ہر انسان کے ساتھ ہیں اگر چاہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا دل ہے اگر گدا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا دل ہے اور کسی مقام پر سالا ہے تو وہ بھی دل سے رکھتا ہے ڈیرا ہے تو وہ بھی دل سے رکھتا ہے فقیر ہے تو وہ بھی دل سے رکھتا ہے امیر ہے تو وہ بھی دل سے رکھتا ہے جس نے ایسا تمہیں دے دیے گئے ہر شخص دے دیے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میری قیمت جو ہے میری قیمت جو ہے تمہارے دل اور تمہارے جسم کا صحیح استعمال ہے اگر تمہارا دل اور تمہارا جسم دنیا میں صحیح استعمال ہو گیا تو میں تمہیں مل جاؤں گا تم میرا خریدار بن کر اس بازار میں آؤ جب میرا خریدار آ کر بنیں گے اور اپنے دل کو صحیح سے استعمال کرو گے اور اپنے کو صحیح رخ سے استعمال کرو گے تو میں تمہارا ہو جاؤں گا اور جب میں تمہارا ہو جاؤں گا من کام اللہ حسام اللہ من کام اللہ حسین اللہ اللہ کا ہو جائے جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں اور جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا کی پوری کائنات اس کے قدموں پر آگے دیوانہ سنی تو ہڈی جہان ایک وقت دیوانے تو ہڈی جہان رات دیکھتا اچھا ہو گیا لہ بھی اس کا قلم بھی اس کا زمین بھی اس کی آسمان بھی اس کا جنتوں بھی اس کی پوری کائنات اس کے قدموں پر جھک جاتی ہے جو خدا کا بن جاتا ہے اور یہ خدا کا بننا اس کے لیے ضروری نہیں کہ اگر تم سخت جا کر بیٹھ سکے تو خدا تمہیں ملیں گے یہ بات نہیں یہ ضروری نہیں کہ تمہیں حکومت ملے تو تم خدا والے بن سکتے ہو اگر تم مال والے ہو تو تم خدا بن سکتے ہو خدا والے بن سکتے ہو خدا سے لینے کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے نہ تو حکومت کی ضرورت نہ دولت کی ضرورت نہ ملک کی ضرورت نہ مال کی ضرورت ایک طریقے سلیم کی اور ایک کی ضرورت ہے بس ایسا دل جس میں تو گھر سنائے اور ایسی آنکھ جس میں تو جو جو کسی دھوپتے تو جو دوسرے پڑھنے نہ پائے تو آنکھ میں دھوپتا نہ سنائے یہ جو کہ غیر کے لیے استعمال نہ ہو وہ پاؤں جو غیر کے لیے نہ چلے وہ جسم جو غیر کے لیے استعمال نہ اندر سے لے کر باہر تک اور ظاہر سے لے کر باطن تک دل سے لے کر جسم تک انسان بنیات خدا کا ہو جائے گا اگر خدا کے ہو جاؤ تو خدا تمہارے ہو جائیں گے اور خدا کا انسان کیسا ہوتا خدا کا انسان کیسے بنتا اللہ تبارک مطالعہ اپنا بنانے کے لیے اور جسم کے صحیح استعمال کے لیے اور دل کے صحیح استعمال کے لیے اس عالم میں ہر زمانے میں ایک مخلوق کو بھیجا اور وہ مخلوق کون سی تھی علیہ السلام والی السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش نبی آتے رہے اور جو نبی بھی آیا کسی نبی نے آ کر یہ دعوت نہیں دی کہ دنیا والے بن جائے کامیاب ہو جائے کسی نبی نے آ کر نہیں کہا کہ دنیا والے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے ہر ایک نبی نے آ کر کے آواز دی کہ خدا والے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ آخرت والے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے اپنے دل کو بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے اپنے جسم کو بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے تمہاری کامیابی خارج پر منحصر نہیں ہے تمہاری کامیابی تمہارے اندرون پر منحصر ہے اگر تمہارا دل بن گیا تم سے بن جاؤ گے تو دل کا بننا کس پر موقع ہے دل کیسے بنتا ہے دل بنتا ہے خدا کے یقین کے ساتھ جیسے ہماری اپنی جان ہمارے اندر روح ہوتی ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں اور روح نہیں ہوتی تو ہم ایک لاش بن جاتے ہیں ایسی لاش جسے کوئی بھی گوارا نہیں کرتا اگر میرا بھائی اس وقت اپنے اندر روح کو رکھتا ہوں زندہ ہوں جہاں بیٹھا ہوا ہوں آپ میری بات کو سن رہے ہیں اگر میں اسی وقت خدا بند قدوس کا فرشتہ آ جائے اور مجھ سے اس روح کو چھو کر لے جائے تو آپ غالب مجھے ایک گھنٹے تک بھی اس مسجد میں بلکہ کے پندرہ منٹ تک بھی مسجد میں گوارا نہیں کریں چاہیں گے کہ جلد سے جلد یہ مردہ لاش جو ہے یہاں سے باہر نکال ہیں آپ گوارا نہیں کریں لاشوں کو کوئی نہیں چاہ کرتا مردوں کو کوئی نہیں چاہ کرتا زمین میں بھی جا کے وہ پھٹ جاتے ہیں جو مردہ ہوتا انسان جو ہے انسان اپنی روح کے ساتھ زندہ ہے اور روح نہیں ہے تو انسان مٹتا ہے تو جس طور پر انسان کی جان روح ہے روح کی جان خدا کا تنظیم خدا کا یقین ہے خدا کا ایمان ہے خدا کی محبت ہے خدا کی خشیت ہے خدا بند قدوس کے طریقوں پر آنا تو دوستو علیہ السلام سب سے پہلے آ کر ہمیں ایک دعوت دیتے ہیں ایک بات ہمیں بتاتے ہیں اور وہ بات ایسی بات ہوتی ہے کہ دیکھو اجڑی ہی کھیتی ہو اور جہاں خشک سالی کی وجہ سے کچھ بھی چیز پیدا نہ ہو رہی ہو وہاں پانی دے دیا جائے تو کھیتی جو ہے تو سب کو صاحب ہو جایا کرتی ہے اسی طور پر دوستوں اس وقت کہ یہ دلوں سے اجڑی ہوئی کھیتیاں جس میں کہ ایمان تقویٰ تھا اس کا چول بھی گل بوٹا نہیں انبیاء آتے ہیں اور اس کے اوپر ایک چھینٹا دیتے ہیں دعوت کا اور ایمان کی ایک آواز لگاتے ہیں اور ایک بات کہتے ہیں لا لا دیکھو کو کے اندر ایک چیز کو پیدا کرو دلوں کے اندر یقین آیا کو لے آؤ یہ دل معمولی چیز نہیں ہے یہ دل کا چیز ہے جس دل کے ذریعے تم خدا خصوص کی بات کو دیکھ سکتے ہو جب دست جنون من جب رین سبو دے جب تاب کمن بابو اے ہمت مردانہ تم اپنے اندر خدا کی ذات کو لے سکتے ہو خدا اندر خود کے تعلق کو لے سکتے ہو خدا والے بن سکتے ہو لیکن اس کی صورت کیا ہے اپنے دلوں کے اندر یقین کی مایا پیدا کر لو اور یقین کسے چاہتے ہیں یقین الفاظ کا نام نہیں یقین میرے گولو کا نام نہیں لا الہ الا اللہ صرف لڑکوں کا نام نہیں ہے یہ اپنے اندر ایک حقیقت کو رکھتے ہیں اور حقیقت کیا ہے کہ ہر غیر سے منقطع ہو کر اور ہر غیر سے کٹ کر ایک خدا کا ہو جانا اور یوں سمجھ لینا کہ ایک خدا سے ہوتا ہے جو کچھ ہے اس زمین میں جو کچھ ہے آسمانوں میں جو تھا اور جو ہے اور جو ہوگا یہ سب خدا کی ذات سے ہوتا ہے وہ خدا ان کو خصوصی خالق و مالک ہیں وہ خدا ان کو ڈوبتی محبت کی تلاوت ہمارے قلوب کے اندر اس طور پر آ جائے کہ ایک خدا کے سوا ہم کسی کے چاہنے والے نہ رہیں دوستوں سب دلوں کے اندر خدا کا کی محبت آ جاتی ہے اس کی خیثیت آ جاتی ہے اس کا یقین آ جاتا ہے تو دل زندہ ہو جایا کرتے ہیں دلوں میں نور آ جایا کرتا ہے جیسے کہ آپ یہاں بجلی کو ظاہرہ طور پر پیدا کرتے ہیں اور یہ بند سب آپ لگا دیں لیکن اس کے اندر کرنٹ نہ چھوڑیں تو اندھیرا ہوتا ہے اسی طور پر جس وقت تک کہ انسانوں کے دل کے اندر ایمان کا نور نہیں آتا یقین کا نور نہیں آتا آپ الفاظ کی تاریں خوب پھیلاتے چلے جائیں لیکن جب تک اس کے اندر ایمان یقین کے نور کی کڑک کو نہیں چھوڑیں گے خدا کی قسم اس پیسہ کا ویسا دھپ کا رہے گا اور جب تک کہ یقین کی مایا کامل نہیں ہوگی یقین مکمل نہیں ہوگا اور خدا ان کا تعلق کامل نہیں ہوگا دوستوں ہمارے میں تو نہ تو آماز میں جان ہوگی اور نہ ہماری اپنی جانوں میں جان ہوگی انسان انسان مرتا ہے اور انسان خدا کے تعلق سے زندہ ہوتا ہے اور خدا کا تعلق انسان کو نٹر آتا ہے ایک طریقے سے اور وہ طریقہ ہم دیا علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں اور سب کے آخر میں آ کر ہمارے آتا سید المدیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو کھولا تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو ندی آ کر دو ہی بات باتیں بتاتے ہیں باتیں بتاتے ہیں تاکہ سب اس کی شاخیں ہوتی ہیں باقی سب اس کی شاخیں ہوتی ہیں ان مل لدینہ ایمان اور ہم نے ایمان اور ہم نے ایمان جن سے بننے کا نام ایمان اور جسم سے بننے کا نام ہم ہے جن صحیح استعمال ہو جائے دل کو ہی استعمال ہو جائے تو دل میں قوت آ جائے اور دل خدا کو لینے کا قابل بن جائے اور اس کے اندر اتنی استعداد آ جائے کہ خدا اندر کے اندر رات کو وہ اپنے اندر درد کر سکے وہ خدا دودھ کی بات کو وہ اپنے اندر سمو سکے وہ دل جو کہ غیر سے فارغ ہو جائے اور اللہ کی بات میں شاہل ہو جائے اور خدا والا دل بن جائے تو اس وہ دل پھر اس استعمال ہو گیا قرآن میں آتا ہے قیامت کے دن قیامت کے دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے یہ ملا ان سے نانی ملا بنی اللہ منت اللہ بسل دن چلی ہے پر قیامت کے دن نہ تو مال فائدہ دیں گے اور نہ بیٹے فائدہ دیں گے اللہ منا بسل دن چلی سوائے اس دن سے جو کہ اللہ سوائے اس شخص کے جو کہ اللہ کے ساتھ ایک سلیم دن لے کر آیا ایک ایسا دل جس میں غیر کی بیماری نہیں ہے غیر کا روگ نہیں ہے غیر کی محبت نہیں ہے غیر کی طلب نہیں ہے جو صرف خدا کا چاہنے والا ہے اور جس کے اندر غیر کی بیماریاں نہیں لگی ہوں خدا کو ایسا دل پسندیدہ نہیں خدا اس دل کو نہیں چاہتے جو دوسرے کو بھی چاہتا ہے بلا تشریح لیے کروں دیکھو کوئی غیرت مند مسلمان ایسا ہوگا مسلمان کا میں نے خاص طور پر لفظ استعمال کیا جس کی شادی ہو اور کوئی غیرت مند مسلمان ہو اور اس کی بیوی جو ہے خدا نخواستہ کا اس کی بیوی ہونے کے باوجود شرافت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس کا خامن جانے سے میری بیوی جو ہے اس کا تعلق کسی غیر سے وہ اس بیوی کو برداشت کرے گا ایک غیرت مند آدمی ہے اور اس کی بیوی ہے منصوبہ بیوی ہے تو کہتی ہے میں شریف بیوی ہوں لیکن خان کو پتہ چل جائے کہ میری تو شریف بیوی بنتی ہے لیکن حقیقت میں اس کا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق ہے شریف خان اسے برداشت کر لے برداشت کرے گا تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی ایسی عورت ہو جو میری ہوتے ہوئے کسی کی ہو جائے تو دیکھ نے تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ میرے یہاں کا لمبیا حضرت محمد کی ثقافت نے انسان فرمایا کہ اللہ تبارک مطالعہ سب غیرت مندوں سے زیادہ غیرت والا ہے اس لیے اس سے حرام چیزوں کو حرام کیا غیرت مند خدا جس کا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ خدا ہم تیرے تم میرے ہو کبھی میرے نہ ہوئے تم کو اپنا بنا کے دیکھ بتوں کا بندہ خدا کا نہیں ہے خدا کا نہ ہوئے جو مسلمان ہو کر مسلمان ہوتے ہیں اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے مسلم وہ ہے جو کہ ہر غیر سے تک کٹا کر ہر چیز سے نکل کر کلیتن یتن اپنے آپ کو خدا سے کرتے ہیں آج کی چیز وجہ بندہ جانا بودن دل بتتے دیگر بادن و حیران تن خدا کا ہو جانا سب تیلا ہر ایک سے کٹ کٹا کر ایک خدا کی محبت دل میں سے کسی دوسرے کو نہ چاہو اگر دوسرے کو بھی چاہتے ہو تو خدا کو بھی چاہتے ہو تو یہ ایمان کا کمال یہ ایمان کا کمال نہیں ہے ایمان کی حالت یہ چاہتی ہے کہ مومن کے دل میں ایک خدا سوا کوئی تو وہ دل جو خدا والا ہو گیا وہ دل درست ہو گیا اور اس کی اس کا ہر عمل درست ہوگا اور ایسا دل جو کہ کل یا خدا کی طرف توجہ ہو جائے دیکھو ایک موٹی سی بات مثال کروں ایک شخص کو سردی محسوس ہوتی ایک شخص کو سردی محسوس ہوتی اور دھوپ میں جا کر وہ بیٹھ جاتا ہے دھوپ کچھ دیر سے لگتی ہے تو اس کی وہ جسم کی ہڈیاں جو کہ سردی کی وجہ سے سست ہو چکی ہیں اسے کچھ گرمائش پہنچتی ہے ان میں ایک طاقت آ جاتی ہے اور وہ سردی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو وہ گرمائش کو محسوس کرنے لگتا ہے سورج پہلے بھی موجود ہوتا ہے لیکن وہ کمرے کے اندر ہے سائے میں بیٹھا ہوا ہے ٹماٹ کو نہیں لیتا سردی محسوس محسوس کر سورج کے سامنے جا کر بیٹھے گا سورج کی گرمائش کو لے لے گا اسی طور پر دوست کو سمجھو کہ جس وقت تک ہمارا دل غیروں کی طرف متوجہ رہتا ہے تو خدا کے دہان خدا کے لطف انصاف والے دہان میں نہیں آتا خدا کی رحمت والے دہان میں نہیں آتا خدا کی عطائے خاص کے دھیان میں نہیں آتا اور جب انسان اپنے دل کو ہر ایک سے کر کے صرف خدا کی طرف کر لیتا ہے اور یوں کہہ دیتا ہے انی وجہ جن کی وجہ پہلے جن خطرہ ہے ہمیں سمجھ میں آنا دنوں دل سے میں نے اپنے پورے پورے تیری ذات کی طرف دیا ہر ذات سے میں نے اپنے آپ کو پھیر لیا اور میں تیری طرف متوجہ ہوں یکسو ہو کر میں تیرا ہو چکا ہوں جس وقت انسان یوں کہتا ہے اور ہر ایک سے کٹ جاتا ہے تو خدا کی پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ اس کی طرف منتفق ہونے لگتی ہیں اور خدا ان کے خصوص اس کے دل کو اپنے نور سے بھرنا شروع کر دیتے ہیں خدا کے نور سے لینے کے لیے تمہارے دلوں کا خدا کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے دوستوں اس میں موٹی سے نکال دوں دیکھیے یہ آپ تو بجلی والے ہیں کہ میں بجلی کی مثال دیتا ہوں یہ کلک ہوتا ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں پلس والے بن کہتے ہیں جس میں دو سوچنے کی ہوتی ہے بجلی یہاں موجود ہے اور وہاں لگا ہوا ہے سوئچ لیکن پلس جب تک تو اس کے ساتھ لگتا نہیں اس کے اندر بجلی کی کرنٹ نہیں آئے اور اگر آپ نے پلس کو اس کے ساتھ آپ سے لگا بھی دیا لیکن وہ پورا کا پورا ٹچ نہیں کرتا اس کے ساتھ چھوتا نہیں ہے تب بھی وہ پوری کی پوری کرنٹ کو اپنے اندر نہیں سوچے گا جس طور پر آج بجلی لینے کے لیے پلس کو پورا کا پورا اس کے اندر ڈال کر اور اسے بجلی کو سکتے ہیں تو اسی طور سے ضلع پڑی کہیے کہ آپ کا دل جس وقت ہر غیر سے منقطع ہو کر خدا کی ذات کے ساتھ اپنی کے کہ وہ اپنے پلک کو پنیہ جب تک نہیں لگا دیتا اور ہر غیر سے منقطع ہو کر خدا کی طرف جب تک تمہارا پورا دھیان نہیں ہو جاتا تم خدا کے نور کو نہیں پیش کر سکتے خدا کا نور اسی وقت لوگے جب غیر سے تمہارا دل خالی ہوگا اور جب تمہارا دل غیر میں اچھا ہوا ہے تو دوستو خدا وہاں کیسے آئے دیکھو یہ مسلح پڑا ہوا ہے مسلح ہے امام صاحب اس کو نماز پڑھتے ہیں اور امام کا مسلح دوسروں کے مسلح سے تو صاف ہوتا ہے دیکھو اگر اس مسلے کے اوپر خدا نہ خاصتا گندگی کچھ آ جائے تو گندگی ہو اتنی یعنی ایک تولے سے زیادہ نجاست غلیتا ہو یا کچھ پھیل جائے نجاست تو اس پر نماز ہو سکے مسلح مسلے پر نماز ہو سکے نہیں ہو سکے کے کپڑوں کے اوپر نجاست لگ جائے نماز کا عمل ان کپڑوں سے ہو سکے گا آپ کے جسم پر نجاست لگ جائے آپ کی نماز ہو سکے گی نماز کا عمل ہے کتاب کو لینے کا عمل خدا سے لینے کا عمل جب نجاست کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو خدا آ کیسے سکتے ہیں اس جگہ پر جہاں کے غیر کی نجاستیں پڑی انسان کا دل جو ہے انسان کا دل جب تک کے غیر کی نجاست کے ساتھ اثر ہوا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کے تعلقات کی گندگیاں دیکھو خدا کی نسبت کے ساتھ خدا کے مقابلے میں ہر غیر جو ہے وہ ناپاک خدا سے تعلق کے ساتھ کوئی چیز ساتھ ہوتی ہے اور جس کے اندر خدا